یہ صورت النساء کی آیت کا ایک آخری حصہ جو میں نے پڑھا ہے جس میں اللہ رب العالمین حکم دیا کہ جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ تعالی کا ذکر کیا کرو محترم سامعین اللہ رب کے نے بہترین اعمال میں سے ذکر الہی ہے اور ذکر الہی بھی اوقات اور موسم کے اعتبار سے ٹائم کے اعتبار کے حساب سے اس کی تاکید اور اس کی فضیلت میں اضافہ اور کمی ہوتی رہتی ہے جن اوقات میں اللہ تعالی کا ذکر رب العالمین کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے ویسے تو ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے جیسے کہ نبی علیہ شام کی سنت کتاب اور سنت کی تعلیمات ہیں کان ید قر اللہ حیان ہی نبی علیہ السلام شام ہر وقت اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے تو ذکر تو ہر وقت کرنا چاہیے لیکن خصوصاً قرآن پاک میں تین اوقات میں ذکر الہی کی بڑی تاکید کی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فصبر قبل قبلو وئی ہو ادبار یہ چار اوقات ہیں جس میں ذکر الہی کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے تذکرہ کیا اور تاخیر کی رب العالمین فرمایا ربی کا قبل طلوع الشمس سے و قبل الغروب ایک تو صبح اور دوسری شام صبح شام اللہ تعالیٰ ذکر کرنا اتنے بہترین احمد ایک اللہ رسول ارشاد نمایا اے لوگوں یہ صبح شام کو ذرا غنیمت سمجھو ان اوقات میں جب تو تھوڑا سا بھی نیک کام کرتے ہو ذکر کرتے ہو یہ دن بھر کی تلافی ہو جاتی ہے اور دن میں جو کوئی ہوگی یہ سب کا کفارہ اللہ بنا دیا بنا دیتا ہے علیہ کم بلغیور شی اروحت و نہ ان میں صبح شام اور رات کی کچھ تاریخی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار توبہ استغفار کا سلسلہ قائم رکھو جس سے تمہارے جتنی کوتاہیاں ہوئی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کا کفارہ بنا دیتا ہے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی ذکر ہونا چاہیے رب العالمین فرمایا فصبر علامہ یا ربی کا اپنے رب کی تصویر اپنے رب کی پاکی اپنے رب کی ہم و سنا اپنے رب کی کبریائی بیان کرو قبل تو رو شمس و قبل گرو صبح اور شام نمبر تین وامد لین اور رات کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے خاص کرو اور نمبر چار وہ ادبار سجود نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہوا ہوتے ہو تو نماز کے بعد بھی اٹھ کر کے بھگ کر کے جانے کے بجائے اپنا موبائل کھو کر کھول کر کے کس نے ہم کو یاد کیا واٹس ایپ اور میسج کے بجائے دنیا کی ساری مشغولیات کر کر کے نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سلسلہ قائم رکھو وہ اخبار سجود سلام پھیرنے کے بعد اور سیدھے کھڑے بھی نہ ہو جاؤ سنت پڑھنے کے لیے بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی تصویر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کیا کرو نبی علیہ سلاط و سلام نے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بھی یہی فرمایا فیدا قبئی تم سنا تھا سب کو جب تم اللہ سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا خوف کثرت سے ذکر کیا کرو یہ جمعے کا دن ہے سورت الجمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جمعے کے حکام اور مسائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فیدا خدیت وب تب فضل اللہ وب من اللہ کا واذكروا اللہ اللہ لعلكم تفلحون اے لوگوں جمعے کا خطبہ سنا جمعے کی نماز سے فارغ ہو گئے جہاں اپنے کاروبار مشغول ہو لیکن ہمیں یہاں سے جانے کے بعد بھی فد اللہ کا سیرن کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا اللہ تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ رب اللہ نبی علیہ السلاط و نے عملی طور پر نماز فرائض آج سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سب سے بہترین مت ذکر کا دعا کا کون ہوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ کی دعا اللہ کا استفار اللہ تعالیٰ کب قبول کرتے ہیں بندے سے آپ نے ہمیں ہر فرض نماز کے بعد بعد کل سلا مقصوبہ ہر نماز سے فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ استفار ذکر تصویر تحلیل یہ اللہ رب العالمین کو بہت پیاری ہے اسی لیے نبی علیہ السلاط و کی حدیث اور آپ کا آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ جب آپ فرائض نماز سے فارغ ہوتے اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہہ کر کے نماز سے نکلتے تو تین مرتبہ آپ فرماتے استغفر اللہ استغ فر اللہ استغ اللہ اے اللہ ہم سے جو کوتا ہوئی ہے معاف کر دے اللہ ہماری ساری کوتاوں سے درگدر کر دے اللہ ساری کوتاوں سے مقرر کر دے یہ نبی علیہ السلاق شام ہر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے یہی کہا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں اس لیے کہ نماز جیسے اللہ کو مطلوب ہے آج ہماری نماز کا کیا حال ہے جو سر بسنجا ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سدا تیرا دل تو سن میں آ سنا تجھے کیا ملے گا نماز میں آج ہماری نمازوں کا جو حال ہے نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے تو چوبیس گھنٹے میں جو چیزیں نہیں یاد آ رہتی وہ ساری چیزیں شیطان یاد کر جاتا کدا کدا و فنا فنا کام فنا فنا چیزیں جو دن بھر بھولی رہتی ہیں نیت باندھنے کے بعد سب شیطان ہمیں یاد کرانے لگتا ہے اور ایسا یاد کراتا ہے کہ ایسے الجھ ہم الجھ جاتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے پہلے پہلے پھر ہمارا دل مسجد کے اندر نماز میں حاضر نہیں ہوتا جس سے روحے زمین کا بجاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں یہی محراب و ممبر ایک ہماری نماز تھی سنجے میں بس دعا کر رہا ہے آدمی ساتویں آسمان سے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہے اور آج ہماری نماز ہاں، اور ہمارے سجدوں کا جو حال ہے وہ معلوم ہے اب اسی لیے نبی علیہ اسلام اپنی امت کے اوپر مہربانی کھا کر کے یہ سنت جاری کیا کہ اسلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر فیر اللہ تو استغفار تین مرتبہ کرتے مقصد دیتے اللہ جیسے تو نے نماز پڑھنے کا حکم دیا نماز میں تو آ گیا ادان سوئی گیا نیت باندھ کر کے نماز پڑھنے لگا لیکن جتنی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نماز چاہتا ہے ویسے نماز تو ہماری ادا نہیں ہوئی اس لیے تین مرتبہ دعا کر اللہ جتنی کوتاہیاں نماز ہوئی ہیں سب کی مفرت کر کے ہماری نماز کو قبول کر لے یہ تین مرتبہ سب سے پہلے اشر اللہ نمبر دو پھر اس کے بعد بڑی فضیلت آئی ہے دوستو کہ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ ومن کا سلام تیادل جل لیول اکنام یہ تین جملے کی دعا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں اس کو بھی ایک میٹر کی بنا دیا پتا نہیں کیا کیا اس نے گھسا دیا اللہ کے نبی نے جتنا کیا اتنے پر اب مسلمان کو تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ اپنا کچھ نہ ملا دے اسلام میں ملاوٹ کا کوئی چکر نہیں ہے سنت سانس نہ باپ دادا کے رسم و رواج نہ مولوی کا فتوا نہ کسی کا اور کوئی چیز نہیں ملائی جا سکتی بات تھی اس لیے اچھی طرح سے یاد رکھو ہمارے ہاں جو دعا پڑھتے ہیں اللہ انت السلام امن کا سلام وہی رہی گئی یوں جاؤ سلام بات دار سلام یہ ساری دعا اتنی بڑی اللہ کے رسول نہیں بیان کی ہے یہ ہماری پاکست والی ہے یہ میڈ ان پاکستان بنگلہ دیش انڈیا ہے ہاں، نبی علیہ السلام نے جو پڑھا ہے کیا اللہ انت السلام ومن کا سلام لکھنا ہاں، ہاں، آج ہی سے وہ دعا چھوٹے دعا تک پڑھتے رہے اللہ کے نبی جو پڑھتے تھے اسی دعا پر اتفاق کرو کتنی پیاری دعا ہے آج پوری دنیا سلامتی کے لیے بے قرار ہے نہ کہیں ہمارے گھر میں سلامتی نہ ہماری مارکیٹ میں سلامتی نہ ہمارے کاروبار میں سلامتی نہ ہمارے ملک میں سلامتی آج مسلمان دنیا کے سارے مسلمان دو دوستو سلامتی کے لیے پریشان ہے رحمت للعالمین اللہ رب العالمین نے آپ سے وہ دعائیں پڑھوائی ہے امت کے لیے کہ امت سلام پھیرنے کے بعد سب سے زیادہ قبولیت کا وقت جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی سلامتی مانگے گئی اللہ سلام اللہ آپ سلام ہیں سلامتی والے ہیں وہ سلام اے اللہ ہمارے ایمان میں ہمارے عمل میں ہماری اولاد میں ہمارے گھر میں ہماری مارکیٹ میں ہمارے محلے میں ہمارے ملک میں بھی اگر سلامتی پیدا کر سکتا ہے تو آپ ہی کر سکتے اس لیے اللہ انت السلام ومن کا سلام تبا وختیاد الجلانے بل انسان اپنے اپنے اپنے گھر اپنی اولاد اپنے ملک اپنے وطن اپنے دین اپنے مار اپنی جان کے لیے نبی علیہ السلام سلامتی مانگا کرتے تھے اس لیے دوستوں ایسا نہیں کہ ہمیں بڑی ایمرجنسی رہتی ہے سلام پھیرنے کے بعد معلوم پڑتا ہے پولیس ڈنڈے لے کے کھڑی ہے اگر پانچ منٹ رکو گے تمہیں اتنا جرمانہ دینا پڑ ایسا انسان بھاگتا ہے سلام پھیرنے کے بعد اگر جگہ نہ ملے تو اوپر سے فراہم کر کے چلا جاتا ہے میرے محترین وقت تھا مقدس وقت ہے فسبی ربی کا قبل تو لو شم سے وہ قبل بڑا رس کو دو سلام پھیرنے کے بعد فرد نماز کے بعد بیٹھ کر کے ذرا سلامتی مانگ لو اللہ عمان کا وہ مل کا خنت تمہارو تجاد نمبر چار ہاں، نمبر تین نبی علیہ سلاط اسلام نے ہاں، نماز کے بعد فرائض کے بعد جو بہترین دعائیں اور ذکر ذکر کرنے کا حکم دیا ایک اور بڑا ذکر ہے اللہ ملا مانیا محتاجگی ہاں، محتاجگی پریشانی کسی کو اولاد کی ضرورت کسی کو صحت کی ضرورت کسی کو ہاں، مال کی ضرورت کسی کو بیوی بچوں کی ضرورت کسی کو ماں باپ بیمار ہے ان کی صحت کی ضرورت پچاسوں قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو وہیں ہم سچ کا اللہ بے سردی سلاح کا اگر اللہ رب العالمین کسی کو تکلیف دے دے تو کائنات کے لوگ مل کر کے بھی اس کی تکلیف دور نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کسی کو نماز سے صحت تندرستی مال کاروبار بزنس سے اور برکتوں سے نواز دے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اس کے لیے رشت کا دروازہ بند نہیں کر سکتے آج بندش کا چکر ہے شادی کے بعد اولاد نہ ہو کسی نے بندش کر دیا کاروبار نہ چلے رزق کی بندش ہو گئی اللہ اکبر بندش بندش بندش ایسی بندش آئی کہ ہماری ساری زندگی بندش کے چکروں میں گائے رب العالمین قرآن نے اعلان کیا کسی کو بندش کرنے اور رب نے بندش کر دیا تو کسی کو بندش کھولنے کا اختیار نہیں ہے اسی لیے اللہ کو دعا کرتے اللہ لا لما آتی اے اللہ جس کو آپ دے دیں اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا ولا موتی علی منا اور جس کو آپ محروم کر دیں اسے کوئی نواز نہیں ہمارے ہاں پتا نہیں کتنے نواز زندوں مردے میں پیدا ہو گئے ہندوؤں میں بھی ہے مردوں میں نمازوں کی کمی نہیں ہے جبکہ نوازنے والا حقیقت میں ایک ذات ہے جس سے نبی علیہ السلاط اسلام فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کہتے اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اے اللہ آپ جس کو دے دیں کوئی محروم نہیں کر سکتا اور جس کو محروم کر دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد اے اللہ آپ اگر آپ کسی کو عزت نہ دیں آپ کسی کی مدد نہ کریں تو کسی بڑے کی بڑائی اس کو دنیا کی مشکلات سے نکال نہیں سکتے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ دعائیں پڑھیں یہ ذکر کریں تو کبھی شاید کالے دھاگے تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ہمارا سارا ایمان کالے دھاگوں پر اور تعویذ پر اور تعویذیں بھی آج ریڈی میڈ مل رہی ہیں پہیب نہیں سونے کی تعویذ رہتی میں نظر بد کی رہتی میں اللہ اکبر میرے سب ریڈی میں سے چکر کام چلنے لگے پچیس چیز قرآن اور نبی کے دعاؤں کی کوئی ضرورت ہی نہ رہ جائے اللہ کے بندو ان اذکار کو فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرو نمبر چار نبی رہے طرح تو سامنے ساتھ نمایا اے لو اے لو اور کا اس ریحان میں فرض گل اور بعض دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں کاب ابن اجرا کاب ابن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث نبی علیہ السلام شام نے ساتھ نمایا اے لوگوں کلے مہاتون مہاتون لا یقیب ہو کہ اے لوگوں میرے میرے پاس چند ایسے کلمات ہیں جو یقے بعد جو فرض نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں اور ایسے کلمات ہیں جس نے ان کلمات کو پڑھا کبھی رب کی رحمت اور کبھی رب کی برکت سے محروم نہیں ہو سکتا صحابہ پڑھے دیکھ رہا یا رسول اللہ ضرور آپ ایسے کلمات بتائیں جن کلمات کے پڑھنے کے بعد لا قائل ہننا ان کا پڑھنے والا ان کا ذکر کرنے والا زبان سے ادا کرنے والا کبھی رب کی رحمت و برکت سے محروم نہیں ہوگا کبھی بد قریب نہیں آئے گی آپ بتائیے آر فرمایا سلام پھیرنے کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اور سب سے فارغ ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ لا شری کر لہ الملک على كل شيء کبیر آپ نے ساتھ فرمایا رب کی رحمت اور رب کی برکت سے کبھی وہ انسان محروم نہیں ہوگا جو فرض نماز کے بعد اللہ کے ذکر اللہ کی عبادت اللہ کی خوشنودی کی نیت سے یہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ ہو پڑھیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان کرمات ان اذکار ان وظیفوں کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اکول و قولی ہمارا وہ سکر اللہ بالکل الحمد للہ وقفا وسلام اللہ واحل اماد ایسے ہی میرے دوستوں اسلام نے تک کرسی کی بڑی فضیلت بیان کیا لیکن افسوس ہمارے سلام پھیرنے کی دہری چند دعائیا کلمات ادھر مارا اور بٹن کھولا پھوک مارا تھی اس کے بعد کھڑے ہو کر کے بس اور سلام پھیرا مسجد کے باہر نبی علیہ سلاد سوال ساتھ ہم ہیں میرے امت کے لوگوں خبردار کبھی بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نہیں بھولنا ہمیشہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا سید کے جس کا لقب ہے قرآن پاک کی ساری آیتوں کی سردار آج تل کرسی اللہ الحی القیوم آپ نے ساتھ نمایا جو ان کبھی اس آیت کا پڑھنا نہیں طرح کرنا اور آپ نے فضیلت بیان کی سنے نبی داؤد وغیرہ کی نماز جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف ایک ہی دیوار کھڑی ہے اس کی موت ہے اگر کوئی انسان ہمیشہ پابندی سے آیت الکرسی کے طرح فرائض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت اللہ نے واجب کر رکھا ہے آنے فرمایا وہ سمجھو جنت میں داخل ہو چکا ہے بس دیکھے دیری کس چیز کی ہے ملک موت آئے روح کب سے کریں اور وہ جنت میں پہنچ جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ خوش نصیبی ہم سب کو نصیب کرے اتنی پابندی سے پڑھیں کہ جب ملک موت ہمارے پاس آئے تو گھوسے مار مار کر کے روح نہ قبض کرے چل یا ارجعی مرضیہ ملک موت آئے رب کا پہنچائیں اور کہیں اے پاکی دارو چلو تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اپنے رب کے پاس چل لیکن یہیں سے بشارت سنا دیتے ہیں تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے ملک الموت روح کا کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی رہنا اللہ کی خوش کی بشارت سنا رہے ہیں آپ کا تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور جب لے کے چلیں گے رب تیرے ساتھ رب جو تیرے ساتھ کرے گا ملاقات ہوگی تو تو بھی رب سے خوش ہو جائے گی روح گئی رب العالمین کے پاس اللہ ہے ہر ایک کے سامنے موت کھڑی ہے موت آنا ہے آنی ہے لیکن یہ موت کسی کو نصیب ہو جائے بڑی خوش نصیبی مرکن موت کیا کہا یہ آئیے تو ہم ارجعی الى ربی کی راج ایسا مر دیا جب آگے روح گئی رب سے کہا تو رب نے استقبال کیا اور کہا پد خلی کی عبادی ود خلی جنتی ایک باقی دارو دنیا کی ساری پریشانیوں سے نجات پا گیا میں تو فد پوری تھی عبادی میرے نیک بندے انبیاء شہداء صالحین صدیقین جہاں موجود ہیں انہی کی روحوں میں تو بھی جا کر کے شامل ہو جا ود خلی جنتی میرے بھائیوں کوشش کرو آیت کرسی پڑھنے کی اسی طرح سے نبی علیہ سلام نے جو بڑی پابندی سے ہمیں دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ذکر ہاں، ہاں، کا حکم دیا ہے اس میں میرے بھائی ہو کل اللہ وحد اور دونوں محبدتے کل پل اود خنت کل ہے نبی علیہ ان کی بڑی پابندی کرنے کی تاکید کی ہے اور فرمایا خبردار یا اب رہا میری بات کو یاد رکھنا زندگی میں کبھی فرض نماز کے بعد ان تینوں صورتوں کو پڑھنا نہیں چھوڑنا ہمیشہ پڑھتے رہنا کیوں اس جیسی صورت یہ جیسے کلاؤد رب کلاؤ کلاؤد فرق ہے یہ ایسی صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت کسی اور آسمانی کتاب میں نازل نہیں کیا اور خود قرآن کے اندر بھی اس سے عظیم ترین کوئی صورتیں نہیں ہے میرے بھائیوں ان تمام چیزوں کی پابندی کرو اللہ رب العالمین سے دعا کرو اللہ ہم سب کو فرض نماز کے بعد اٹھ کر کے بھاگنے کے بجائے ادھر ادھر بات کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کے اندر کیا نیکی تھی کیا آپ کی خوشی تھی کہ رب نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا آنے کے بعد یہاں سے جلدی بھاگنے کی کوشش نہ کریں یہ ذرا ذکر کار کر لیں اور اللہ کے رسول وسلم نے ساتھ رمایا اے انسان اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے انسان کیلے میں دشمن سے محسور ہے ذکر کرنے والا ایسے شیطان کے سب سے محفوظ رہتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے موہد بنائے متبع بنائے بنائے اللہ ہم کا کا اللہ سیرن میں شامل کرے الہ العالمین لال میرے کو بیدار کر دے جو دور دن سے دور ہیں اللہ ان کو دین کے قریب کر دے جو بھولے بھٹکی ہیں اللہ ہدایت کو لگا دے الہ العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے امان انصار کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ہر منع ہر مصیبت سے بچا لے اور جس شہر میں رہتے ہیں شار راجہ یہاں کے حاکم خصوصاً شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر بنا ہر مصیبت سے بچا لے صحت و تندرستی نصیب فرما ارحل عالمین ان حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ آپ کی رضا امت کی بنا قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہے امت اور ملت کا نقصان اور خسارہ ہے قوم اور وطن کا کا نقصان ہے تحالفی فوجی جو باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غلباتا فرما ان کی نصرت اور مدد فرما ان میں جو شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما الہ العالمین دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ اقلیت میں مسلمان بسنے والے مسلمانوں کی جان